حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنی حلیہ کے پاس آئے پھر اس کا خیال دوبارہ آنے کا ہو تو چاہیے کہ ان دونوں باریوں کے درمیان وضو کر لے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو بیس